اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد پر نہ کرو اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے